کا خروج ہوگا دجال کہیں قید ضرور ہے وہ نکلے گا اسی طریقے سے زمین کے اندر سے وہ جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا ہم نہ دیکھ سکیں ہماری نسلیں دیکھ لیں گی اس لیے کہ قرآن حکیم کی کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو اپنی تعبیر میں وقت کی منتظر ہیں وقت جب آئے گا تو ان پیشین گوئیوں کی صداقت سائنس ظاہر کر دے گی سائنس تو ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے جیسے جیسے سائنس ڈیولپ ہوتی جائے گی ڈیولپڈ ہوتی جائے گی ویسے ویسے قرآن حکیم کے حقائق انسان کے سامنے آتے جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ دین کو قائم کرو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ ان عقیم الدین تتفرقوا فی دین کو قائم کرو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ یہ دونوں ٹکڑے انتہائی قابل غور ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دین کس چیز کا نام ہے کیا قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جسے دین کہا جائے معمولی سے معمولی دماغ کا آدمی مسلمان ایک ان پڑھ مسلمان یہ کہے گا کہ دین نام ہے قرآن کا اور احادیث کا اس کے علاوہ دین کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے دین نام ہے قرآن اور احادیث کا اور قرآن اپنے اصول و قواعد کے ساتھ اپنے تمام اصول و فرو کے ساتھ اسی طرح احادیث تمام کی تمام اپنے اصول اور فرو کے ساتھ ساری کی ساری مل کر کے تب دین بنتا ہے قرآن کے اصول اور فروخ احادیث کے اصول اور فرو تفصیلات اور جزیات ساری چیزیں لے کر کے دین بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو قائم کرو یعنی دین کی تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کے دین کے تمام اصول اور فرو جزئیات اور مبادیات اور اصول کے اوپر عمل کرو ولا تفرقوفی اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ اس بات کے اندر حکم یہ دیا گیا ہے کہ اقامت دین اس وقت تک ناممکن ہے جب تک آدمی فرقہ بندی کو ختم نہ کرے میں اس جماعت کے ساتھ بڑی ساری اور بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام مسالک کے لوگوں کو جن کا مشرب الگ ہوتا ہے عقیدہ الگ ہوتا ہے خیالات الگ ہوتے ہیں آئیڈیالوجیز الگ ہوتی ہیں تمام کو ملا کر کے ایک جماعت بنانا اور یہ خیال کرنا کہ ہم دین کو قائم کر لیں گے ایک شعبدہ بازی سے کم نہیں ہے اس لیے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب تک فرقوں کو مٹایا نہیں جائے گا تب تک دین قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے دین کی اقامت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرقہ بندیوں کو ختم کیا جائے فرقہ بندیوں کو اور تفرقہ بازیوں کو ختم کیا بغیر دین کی اقامت ایک بازی سے کم نہیں ہے بازی فقط کبھی دین قائم نہیں ہو سکتا اور یہاں فرقوں کو باقی رکھتے ہوئے گروہ بندیوں کو باقی رکھتے ہوئے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ناممکنات میں سے کبھی بھی اقامت دین نہیں ہو سکتا جب تک کہ فرقہ بندیوں کو ختم نہ کیا جائے تبھی تو کہا گیا ان عقیم الدین ولا تتفرقوا رقوفی دین کو قائم کرو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی سیاسی اتحاد کے لیے ہر مسلک کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ضروری ہے اس لیے کہ فساد کے وقت غیر مسلم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کون ہنفی ہے کون اہل حدیث ہے کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اس وجہ سے ان سب کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر لیا جائے سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں ہے درد جب مشترک ہوگا تو سارے کے سارے لوگ خود بخود پلیٹ فارم پر آ جائیں گے جب مار پڑتی ہے تو سارے کے سارے متفق ہو جاتے ہیں اس کے لیے کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے لیکن دین کے اقامت کے لیے دین کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ بندیوں کو پہلے ختم کیا جائے اس کے بعد دعوت دی جائے اقامت دین کی سیاسی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں ہے درد جب مشترک ہوگا تو سارے لوگ خود بخود متحد ہو جائیں گے لیکن دینی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرقہ بندیاں ختم کی جائیں اس کے بعد اقامت دین کیا جائے ان عقیم الدین ولا تفرقوفی دین کو قائم کرو اور فرقہ بندیوں میں مبتلا مت ہو جاؤ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے فلی فلیزالی کا فدر کما میرتا آپ دعوت کا کام کرتے جائیے اور جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس پر آپ جمے رہیے اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کس چیز کا حکم آپ کو دیا گیا ہے جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے وہی آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ جمے رہیے یعنی قرآن اور حدیث کے اوپر جمے رہیے اور اسی کی دعوت دیجیے عجیب و غریب بات ہے ان عقیم الدین والا تفرقوفی اس پر تو غور کیا جاتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو بات کہی جا رہی ہے نیچے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے فلی داری کا فدو آپ دعوت دیتے رہیے اور جمے رہیے اس بات پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اب بتائیے کس چیز کا حکم آپ کو دیا گیا ہے قرآن کا اور وہی مطلو اور غیر مطلو دونوں کا قرآن اور حدیث کا اس پر آپ جمے رہیے ولا تب احوا لوگوں کے خواہشات کی اتباع مت کیجیے لوگوں کے خواہشات کی اتباع کا مطلب یہی ہے کہ جب دین کے اندر خواہشات داخل ہو جائیں آرائے رجال داخل ہو جائیں لوگوں کے قیاسات داخل ہو جائیں تو وہی تو فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے فرقہ بندی کا وجود کہاں ہوتا ہے جب منزل من اللہ چیز کے اندر لوگوں کی آرا داخل ہو جائے لوگوں کے خیالات اور نظریات داخل ہو جائیں تب فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے لہذا آپ جمے رہیے اس چیز پر جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو اسی چیز کی کی دعوت تب قیاسات کے پیچھے مت پڑیے لوگوں آرا کے پیچھے مت پڑیے اقوال رجال کے پیچھے مت پڑیے بلکہ آپ منزل من اللہ چیز پر جمے رہیے قرآن اور حدیث کے اوپر جمے رہیے اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے فلی دالی کا فدو وسطیم کا ماں میرتا آپ لوگوں کو بلاتے رہیے اور جمے رہیے اس چیز پر جس کا آپ کو حکم دیا ولا تک تب لوگوں کے آرا اور ان کے خواہشات کی اتباع مت کیجیے آپ ڈائریکٹ تخلیق کا رد کر دیا گیا ہے جناب اور ایک بات بتائی گئی کہ آخر اختلاف ہوتا کیوں ہے اختلاف کی بنیاد کیا ہے اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ زدم زدی کی وجہ سے ہوتا ہے تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے تعصب پیدا جب ہو جاتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ اسی اسی زدم زدی سے اور تعصب کی بنا پر ہر دھرمی کی وجہ ہر دھرمی کی بنا پر کہ ہم ہی صحیح ہیں کیا ہم غلط ہو سکتے ہیں کیا ہمارا امام غلط ہو سکتا ہے یہ تعصب در حقیقت اختلاف کی بنیاد ہے تلفو اللہ بعد ما العلم بغیم بغیم بینہم بینہم علم آ جانے کے اختلاف کیوں ہوا تعصب کی بنیاد پر علم موجود ہے لیکن پھر بھی اختلاف وجہ بغیم بینہم تعصب اور ہر درمی کیا ہمارا امام غلط ہو سکتا ہے کیا ہمارے امام کو وہ حدیث نہیں پہنچی کیا ہمارے امام کو حدیثیں معلوم نہیں تھی یہ تعصب تعصب ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ علم آ جانے کے بعد فمخت العلم علم علم کسے کہتے قرآن اور حدیث کو قرآن اور حدیث یعنی علم آ جانے کے بعد اختلاف کیوں ہوا بغیم بینہم تعصب کی وجہ سے زدم زدہ کی وجہ سے ہوا بہت اچھا لفظ ہے یہ یہ کوئی عامیانہ لفظ نہیں اچھا لفظ تو گویا کہ زدم زدی اور اسی طریقے سے تعصب اور ہٹ دھرمی یہی در حقیقت اختلاف کی بنیاد ہے یہ پہلے ختم کیا جائے درمیان سے جب تک یہ چیز نہیں ہٹے گی تب تک آدمی اتحاد نہیں کر سکتا اتحاد کے پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اچھے لوگوں کی صادق لوگوں کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں حقیقی مسلمانوں کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں پہلی صفت تو یہ ہے کہ مما آئند اللہ خیر و کا للَینہ آ منع عرب بہن یہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں یعنی وہ تدبیر تو کرتے ہیں تدبیر کرتے ہیں لیکن تدبیر کا جو نتیجہ ہے اسے مسبب الاسباب پر چھوڑ دیتے ہیں سبب اختیار کرتے ہیں لیکن سبب پر ڈیپینڈ نہیں ہو جاتے بلکہ سبب اختیار کرنے کے بعد تدبیر کرنے کے بعد وہ نتیجے کو مسبب الاسباب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے کسی کے اوپر تو انہیں بخش دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں والذین والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ رب کی ہر بات ماننے کے لیے سبقت کرتے جیسے کوئی اللہ کی بات آئی رسول کی بات آئی بس اسے لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سبقت کرتے ہیں اسے لینے میں واقاموا الصلاۃ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ عامرحوم شورا بینہم اور اپنے سارے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں رضت رزقناہم ينفقون اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون اگر کوئی ان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اولن تو یہ معاف کر دیتے لیکن اگر انتقام بھی لینا چاہتے تو برابر کا انتقام ہوتا ہے انتقام کے وقت زیادتی نہیں کرتے اب کوئی اگر تھپڑ مار دے تو اس کا گلا مت کاٹ ڈالو یہ برابر کا انتقام نہیں ہے اگر وہ تھپڑ مار رہا ہے تو آپ بھی تھپڑ مار دیجئے یہ برابر کا انتقام ہے لیکن اگر کوئی تھپڑ مارے اسے لاٹھی سے مارے آپ تو یہ برابر کا انتقام نہیں وہ اس سے منع کیا گیا اسے بغی کہا گیا وہ لوینون اور اس کے بعد انتقام لینے کا کی اجازت دے کر کے رخصت دے کر کے کہا جا رہا ہے فمن آفا و فاجر اللہ جو آدمی معاف کر دے اور اپنے حال کی اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی ہے اللہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے لاہ ملک اس یخلق ما یشا جو چاہے پیدا کرے ذکرانا و معیشا و یجعل من یشاء وقیما جسے چاہے بیٹی دے جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی بیٹا دونوں دے جسے چاہے بانج کر دے سارا اختیار اسی کے اس میں ہے ساری قدرت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے نہ کوئی اس کے علاوہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتا ہے عورتیں اس معاملے میں زیادہ ملوث ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دینے میں اپنی مسلحت کے تقاضے سے دیر کر دی تاخیر کر دی تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمیں اولاد ملنے والی نہیں جیسے ہی یہ خیال ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے شیطان وہاں آ دھمکتا ہے اور طرح طرح کے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھو ایک عورت گئی تھی فلاں بابا کی درگاہ پر اور وہاں وہاں اسے بچہ بچہ ہو گیا گیا تھا تھا مل لہذا تو بھی ادھر ہی جا لہذا ایسی عورتیں درگاہوں کے چکر لگاتی ہیں اور اپنے ایمان اور اپنے دین کی متا کو اٹھا کر کے آ جاتی ہیں ان کی عقلیں کمزور ہوتی ہیں ان کے احساسات بچوں جیسے ہوتے ہیں جلد ہی شیطان کے نرغے میں آ جاتی ہیں لہذا انہیں بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بیٹا بیٹی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے جس نے چاہے بیٹا دے جس نے چاہے بیٹی دے جس نے چاہے بانچ کر دے یہ سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر جو وہی اترتی ہے اس کے کئی طریقے ہیں جب ہم اپنے نبی کے اوپر جو وہی اتارتے ہیں اس وہی کی کئی قسمیں ہیں تقریباً چھ قسمیں ہیں اس کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آ کر کے وہی کرے ایسا دو مرتبہ ہوا آپ کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو آپ نے دنیا ہی کے اندر دیکھا آپ غار ہیرا سے آ رہے تھے ایک وادی پار کر رہے تھے آپ اچانک آواز آئی یا محمد ص اللہ و شریف پڑھ لیں اللہ صلی على محمد آل محمد على کاما وعلى آل ابراہیم عالٰ حميد مجيد اللہ مبارک على محمد آل محمد ان وعلى بارک ابراہیم والا حميد ابراہیم آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا آواز دینے والا نظر نہیں آیا پھر آواز آئی آپ نے دائیں بائیں دیکھا آواز دینے والا نظر نہیں آیا اچانک آپ کی نظر ہورائزن کے اوپر پڑی افق کے اوپر پڑی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا آپ کے چھ سو بازو تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے پورا افق گھرا ہوا ہو اور پورا افق بھر گیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر بڑی گھبراہٹ محسوس کی اور آپ گھر آ گئے تو یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے حضرت جبر علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا اور دوسری بار معراج میں آپ نے دیکھا سدرت المنتہا کے قریب تقریباً دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو زندگی میں آپ نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو وہی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ کر کے نبی کے اوپر وہی کرے اور دوسرے فرشتہ کسی آدمی کی شکل میں آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کرے عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو دہیا کلبی کی شکل میں آتے تھے دہیا کلبی کی شکل میں اس وجہ سے آتے تھے کہ وہ بڑے حسین صحابی تھے ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ دوسرے لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں اپنے منہ کے اوپر ڈھاٹا باندھے رہتے تھے رومال سے اپنے چہرے کو لپیٹے رہتے تھے کتنے حسین تھے تو عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دہیا کلبی کی شکل میں آیا کرتے تو ایک شکل تو یہ ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر کے وہی کرے ایک شکل یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ کر کے وہی کرے اور تیسری شکل تھی جو سب سے زیادہ سخت اور شدید شکل تھی وہ سلسلت الجرس کی تھی سلسلت الجرس کے معنی ہوتے ہیں گھنٹیوں کی مسلسل آواز گھنٹیوں کی مسلسل آواز آتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی اور آپ کا قلب اس آواز سے معنی کو اخذ کرتا تھا مفاہیم کو اخذ اخذ کرتا کرتا تھا تھا الفاظ کو یہاں تک کہ اگر آپ اونٹ پر ہوتے تھے اور اس طریقے کی وہی آپ کے اوپر آتی تھی جسے سلسلت الجرس کہا جاتا ہے تو مارے بوجھ کے اونٹ بیٹھ جاتا تھا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو ایک پہلوان صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام فرماتے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی کیفیت کی وہی آ گئی سلسلت الجرس حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ وہی کا بوجھ اتنا فقیل تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے میرے زانو میری ران ابھی پھٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی گھنٹیوں کی ایک مسلسل آواز ہوتی تھی اور آپ یہ سمجھ لیں کہ گھنٹیوں کی جب مسلسل آواز آ رہی ہو تو آواز کی سمت کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آواز کس جہت سے آ رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کی آواز ہوتی تھی لہذا اس کی جہت کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ آواز آ کس طرف سے رہی ہے دائیں سے آ رہی ہے کہ بائیں سے آ رہی ہے کہ آگے سے آ رہی ہے کہ پیچھے سے آ رہی ہے بس ایک مسلسل گھنٹی کی آواز رہتی تھی جس کی کوئی جہت نہیں ہوتی تھی جس جس جس, کو کوئی کا جس کی سمت کا کوئی تعین نہیں ہوتا تھا یہ تیسری شکل تھی وہی کی سلسلت الجرس اور چوتھی شکل سچے خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خواب ایسے دکھائے جاتے تھے کہ آپ جب بیدار ہوتے تھے تو دن کے اندر اس کی تعبیر نظر آ جاتی تھی یعنی نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اس کا ہر خواب رحمانی ہوتا ہے اس کا خواب غلط نہیں ہوتا یہ ایک طریقے کی وہی ہوتی ہے تو رویائے صادقہ یعنی سچے خواب بھی وہی کی ایک شکل ہے یہ وہی کی چوتھی شکل ہے اور پانچویں شکل ہے جبرائیل کا بغیر سامنے آئے کسی بھی شکل میں آئے نہ انسان کی شکل میں نہ خود اپنی اصلی شکل میں بلکہ بغیر سامنے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر ڈائریکٹ وہی بھیج دینا طریقہ تھا اللہ بہتر جانے حدیث میں آتا ہے ان روح الامین فی روحی روح الامین نے میرے دل کے اندر پھونکا بغیر شکل میں آئے بغیر سامنے آئے اس کو نفس فی رو کہتے ہیں سلسلت الجرس کے بعد یہ وہی کی ایک قسم ہے جسے نفس فی رو کہتے ہیں فرشتہ سامنے آئے بغیر ڈائریکٹ قلب نبوی کے اوپر وہی کا علقہ کرتا تھا ہو گئے پانچ چھٹی شکل یہی آخری شکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست اپنے نبی سے خطاب کرے ایسا دو مرتبہ ہوا ایک تو میراج میں اور دوسرے ایک مرتبہ خواب میں ترمیزی کی ایک روایت ہے کہ خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ سے کلام کیا ہے اور ایک میراجی اس کا مطلب یہ ہوا ایک مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کے اوپر وہی کی ہے آپ سے کلام کیا ہے اور ایک مرتبہ معراج کے اندر کی درمیان میں کوئی فرشتہ واسطہ نہیں ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وہی کی درود پڑھیے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ہی وحی کی شکلیں بتائی ہیں وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب تاکہ یہ وراء حجاب ہوا ہے یعنی پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی ہے نبی نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے تو وہی کی یہ چھ شکلیں ہیں اور ان چھ شکلوں میں کسی بھی شکل کے اندر آپ کے اوپر وہی اترتی تھی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ قرآن یہ در حقیقت کتاب نہیں ہے بلکہ روح ہے وہ کدال کا روح ہم ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وہی کی ہے گیند دیکھا ہے گیند گیند کے اندر جو ہوا رہتی ہے در حقیقت گیند کی روح ہے ٹائر کے اندر جو ہوا رہتی ہے در حقیقت ٹائر کی روح ہے اور جب تک یہ ہوا موجود رہتی ہے روح موجود رہتی ہے تب تک دیکھیے کہ یہ ٹائر کتنا لوڈ اٹھا لیتا ہے اور جس گیند کے اندر ہوا بھری رہے اگر اسے پٹکو تو وہ زمین پر نہیں گرتا زمین پر گر کر کے اوپر کی طرف اٹھتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن حکیم کو ہم نے روح بنا کر کے بھیجا ہے جو فرد اسے اپنی زندگی میں لے آئے فرد زندہ ہو جائے گا سوسائٹی کو ہی اگر قرآن کو اپنے درمیان نافذ کر لے تو سوسائٹی زندہ ہو جائے ملک اگر اس کے قانون کو نافذ کر لے تو ملک زندہ ہو جائے قرآن حکیم روح کی حیثیت رکھتا ہے اور جو فرد اپنی زندگی سے قرآن کو نکالتے چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو سوسائٹی اپنے درمیان سے قرآن حکیم کو نکالتے مردہ سوسائٹی ہے جو ملک قرآن کے نظام کو نافذ نہ کرے قرآن کے قوانین کو نافذ نہ کرے وہ ملک دکھائی تو دیتا ہے کہ زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے آج مسلمانوں کو یہ ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں کاٹا جا رہا ہے اور اس سے بڑا شکوا یہ کہ ہمیں زندہ جلا دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے ہمیں اب بتائیے کہ کسی جسم سے روح نکل گئی ہو اور وہ پڑی ہوئی ہو متافن ہو سڑاد اٹھ رہی ہو اس لاش سے بساد اٹھ رہی ہو تو بتائیے اس لاش کے ساتھ کیا کیا جائے جلا دیا جائے اب اگر غیر جلا دے رہے ہیں اس لاش کو تو کون سا برا کام کر رہے ہیں قرآن تمہاری زندگی سے نکل گیا تم مردہ ہو اب مردوں کے ساتھ کوئی کیسا بھی سلوک کرے اسے بیجا نہیں کہا جا سکتا تو قرآن اگر زندگی کے اندر آ جائے تو انسان زندہ ہو جائے سوسائٹی کے اندر آ جائے سوسائٹی زندہ ہو جائے ملک کے اندر ملک زندہ ہو جائے اور اگر ان تمام جگہوں سے قرآن نکل جائے تو سارے کے سارے ڈیڈ ہو جاتے قرآن روح ہے روحا لکھا اس کے بعد تقلید کا ایک بڑا پیارا رد کیا گیا ہے بڑا پیارا رد ہے پوچھا گیا یہ بت پرستی جو تم کر رہے ہو کیا دلیل ہے اس کی تاکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی بت پوچھتے ہوئے دیکھا ہے اچھا حضرت ابراہیم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تمہارے باپ ہیں کہ نہیں ہے اس لیے کہ یہودی بھی آپ کو اپنا جد امجد مانتے ہیں نسارا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مانتے ہیں اپنا مشرقین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں یہ متفق علیہ شخصیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خلیل کو متفق علیہ شخصیت بنا دیا جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ہم پیرو ہیں نسارا کو بھی یہ دعویٰ ہے یہودیوں کو بھی یہ دعویٰ اور مشرقین کو تو سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ ہم لوگ دین ابراہیمی کے پیرو ہیں اب پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ متفق علیہ شخصیت ہے انہوں نے اپنے باپ کے نقش قدم پر زندگی گزاری یا باپ کے نقش قدم کو چھوڑ دیا انہوں نے ان کا باپ کون تھا آزر آزر کے راستے پر چلے اپنے باپ کے راستے پر چلے یا باپ کے راستے کو چھوڑ دیا جواب دیا جا رہا ہے کہ باپ کے راستے کو چھوڑ دیا تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے راستے کو چھوڑ دیا تو باپ کی دلیل کیوں لاتے ہو اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کی بات نہیں مانی ان کے نقشے قدم پر نہیں چلے ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب کسی کی تقلید نہیں کی تو تم کیوں تقلید کرتے ہو جس کے راستے پر وہ چلے جس کی اتباع انہوں نے کی اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو اس میں بڑے پیارے انداز میں رد کیا گیا ہے تقلید کا اس کے بعد رد تقلید کے لیے کوئی بھی دلیل کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا وہی قال ابراہیم مما تعبدون اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں میں اس راستے سے بیزار ہوں میں اس راستے پر چلنے والا نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے راستے پر نہیں چلے تو باپ کی صنعت کیوں لاتے ہو باپ کی صنعت کیوں لاتے ہو اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کسی کی تقلید نہیں کی تو ابراہیم کی اتباع یہ ہے کہ کسی آدمی کی تقلید نہ کرو ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید یہ ہے کہ ان کی تقلید نہ کرو یہی تو نکلا نتیجہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کا کیا مطلب ہے کہ باپ کی تقلید نہ کرو ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید در حقیقت یہ ہے کہ ان کی تقلید نہ کرو اس لیے کہ انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی وہ اس راستے پر چلے جس پر انبیاء اکرام اور اسی طریقے سے شہدا والے ہی چلے انہوں نے کسی مخصوص آدمی کی تقلید نہیں کی یہاں بڑے پیارے انداز میں تقلید کا رس فرما دیا گیا اس کے بعد ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ کسی آدمی کو غریب اور کسی آدمی کو امیر کیوں بنایا گیا یہ رزق کی تقسیم زیادہ اور کم کیوں ہے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک مسلحت ہے اگر سارے کے سارے لوگوں کو یکساں بنا دیا جاتا تو یہ کائنات کا نظام ایک دن بھی نہیں چل سکتا تھا سارے لوگوں کو اگر افلاطون کا دماغ دے دیا جاتا تو سارے کے سارے لوگ فلسفی ہو جاتے پھر کھیتی کون کرتا سارے لوگوں کو اگر افلاطون کا دماغ دے دیا جاتا سارے لوگوں کو انجینئرنگ کا دماغ دے دیا جاتا تو پھر کھیتی کون کرتا انجینئروں کا پیٹ کون پالتا ڈاکٹروں کا پیٹ کون پالتا سارے لوگ ڈاکٹر بن جاتے تو پھر ان کے پاس مریض کہاں سے آتے بیمار ہو کر کے کھیتوں میں سے تجارت کے میدانوں سے گویا کہ یہ جو رزق کی جو تقسیم ہے امیری اور غریبی کی یہ مسلحت پر مبنی ہے اور چھوٹا بڑا بنانا کہاں کیا چیز رکھنا ہے یہ مسلحت پر مبنی ہے ایک پنڈت جی کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک راستے سے گزرے تو وہ گول جو کدو ہوتا ہے اسے دیکھا کہ ایک انتہائی کمزور بیل کے اندر لگا ہوا ہے پنڈت جی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مسلحت پر اعتراض ہوا بھگوان کی لیلا سمجھ میں نہیں آتی پتلی سی بیل ہے کمزور بیل ہے اور اس میں اتنا وزنی کدو اتنا وزنی پھل بھگوان کی لیلا عجیب ہے بات سمجھ میں نہیں آئی اسے تو بہت بڑے اور مضبوط درخت کے اندر لگنا چاہیے معمولی بیل کے اندر اتنا بڑا پھل اللہ کی اس مسلحت کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے گاؤں کے اندر گئے اور جو کچھ دکشنا وغیرہ ہوتا ہے لے کر کے واپس ہوئے دکشنا ہی لینے گئے تھے دکشنا لے کر کے جب واپس ہوئے پھر دیکھا اسی بیل کو پھر ہنسے آگے گئے تو ایک آم کا درخت تھا جس پر چھوٹے چھوٹے آم کے پھل لگے ہوئے تھے ایک آم سر کے اوپر گرا دیکھا فوراً کہا کہ بھگوان نے بالکل صحیح جگہ پر اس کدو کو لگایا ہے اگر یہاں اس درخت کے اندر لگا دیا ہوتا تو آج میرے سر کی خیر نہیں تھی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز جہاں رکھی ہے وہ مسلحت کی بنا پر رکھی ہے جو چیز جہاں رکھتی ہے وہ اس کی جگہ وہی ہے جسے امیر بنایا تقاضا یہی تھا کہ اسے امیر بنایا جاتا جس کو غریب بنایا مسلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو غریب بنایا جاتا اور پھر یہ کہا گیا کہ کسی کو امیر بنا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس سے راضی ہوں ایسی بات نہیں ہے رزق کے اندر کمی بیشی میرے قرب اور میری دوری کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو میں نے روزی دی ہے وہ مجھ سے قریب ہے اور جس کو میں نے غریب بنایا ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں اس سے میں راضی نہیں ہوں در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں تو کسی سے لے کر آزماتا ہوں یہ دنیا دار المتحان ہے دار العمل ہے میں نے غریب بنایا کسی کو تو اس کی اس کو غریب بنا کر کے آزما رہا ہوں اور کسی کو میں نے امیر بنایا ہے تو اس کو مال دے کر آزما رہا ہوں یہاں دونوں کے دونوں آزمائش میں ہیں دونوں کے دونوں اس دار العمل کے اندر دار المتحان کے اندر آزمائش میں گرفتار ہیں کسی کو لے کر آزماتا ہوں اور کسی کو دے کر آزماتا ہوں یہ دنیا دار المتحان ہے دار آزمائش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اگر یہ بات ہماری مسلحت کے خلاف نہ ہوتی کہ ہم رزق زیادہ سے زیادہ دے دو لوگوں کو تو ہم کافروں کے گھروں کو ان کے دروازوں کو ان کے ان کی چار پائیوں کو بنا دیتے چاندی کا بنا دیتے ان کے مکان کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ اگر ایسا کر دیتے تو دوسرے لوگ یہ معاملہ دیکھ کر کے کافر ہو جاتے اس کا مطلب دنیا کی حقیقت ہماری نگاہ میں کچھ بھی نہیں اور یہ جو دولت کی تقسیم ہے یہ مسلحت بالغا پر مبنی ہے اور اس کے بعد کہا گیا جو ہمارے ذکر سے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے پیچھے ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں وہ اس کا دوست بن جاتا ہے ذکر جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے وہ اس کا دوست بن جاتا ہے یہی دوست اس کو طرح طرح کے وسوسے دیتا ہے اور اس کے عقیدے کو خراب کرتا ہے اور اس کے عمل کو تباہ برباد کرتا ہے جو آدمی مشرک ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے وہی ان تمام وسوسوں کے اندر پڑتا ہے اور جگہ جگہ آستانوں کے اوپر جا کر کے مغز ماری کرتا ہے اور اپنے سر کو ٹیکتا ہے اور متائے ایمان لٹا کر کے وہاں سے آتا ہے اس کے بعد سورہ دخان شروع ہو رہی ہے فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے انا ضلنا مبارک منظرین ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے لہلت القدر میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے لوح محفوظ سے یک بارگی آسمان دنیا کی ایک جگہ بیت العزت کے اوپر پورا قرآن اتار دیا گیا اسی رات کو کوئی رات تھی پانچوں میں سے ایک اسی رات کو لوح محفوظ سے قرآن کو سمائے دنیا کی ایک جگہ جسے بیت العزت کہا جاتا ہے وہاں اتار دیا گیا اور اس کے بعد تیئیس سال تک حضرت جبرائیل وہیں سے اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کے احکامات کو لیتے جاتے تھے جتنی آیات لے جانے کا حکم ہوتا تھا وہیں سے لے جاتے تھے اور یہ فرمایا گیا کہ یہ ایسی رات ہے القدر یہاں ہر حکیمانہ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تقدیر میں انسان کے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے قیامت تک کے انسانوں کا کہ یہ اپنی زندگی میں کیا کرے گا کتنا کھائے گا کتنا پیے گا کتنی شادیاں کرے گا پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے لیکن اسی رات کو سال کا رینیول ہوتا ہے کتنے لوگوں کو مرنا ہے حضرت ازرائیل کے ہاتھ میں وہ لسٹ دے دی جاتی ہے کہ اگلا رمضان کس کو نہیں ملنا ہے لسٹ دے دی جاتی ہے اس سال کتنے لوگوں کو کتنی روزی ملنی ہے وہ پورا لکھ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آدمی کو نہیں ملتا کلو امرین حکیم اس رات سال بھر کے معاملوں کا رینیول ہو جاتا ہے کہ اس سال کس کو کتنا ملنا ہے کس کو کہاں مرنا ہے اور کتنے لوگوں کو مرنا ہے اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کا بیان ہے اور اس سے پہلے ایک بڑی عجیب و غریب تعالو تھے دیکھو اللہ سے بغاوت مت کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول سے بغاوت کرنے والا اللہ سے بغاوت کرنے والا ہے آیت کریمہ پر غور کرو تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والا رسولوں سے بغاوت کرنے والا رسولوں کا باغی اللہ کا باغی ہے تو عام الفیم یہ گنہگاروں کا کھانا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے زکوب اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے اور قرآن حکیم کی اسی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کھانے کے بعد پیٹ کی حالت کیا ہوگی اس کی تفصیل ہے ان شجرت طعام زخم کل محلی اگلی فی البطون اگر کسی میٹیریل کو پگھلا لیا جائے جیسے سونے کو پگھلا لیا جائے تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے ایسے ہی زقوم جب پیٹ کے اندر جائے گا تو جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو پیٹ کے اندر ایسے کھولے گا اب بتائیے پیٹ کے اندر اگر تانبے کو کھولا دیا جائے تو آنتڑیوں کا کیا حال ہوگا بہت خطرناک قسم کا عذاب ہے زقوم کا عذاب کلمہلی اگلی فل بتون پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹ میں کھولے گا اگلی فل بتون بتن یعنی پیٹ کے اندر کھولے گا جیسے تانبا پگھلا ہوا کھولتا ہے اتنے اتنے سے باہر نکل آئیں گے اور اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہم نے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں سندس کا لباس استبرک کا لباس یہ خالص ریشمی لباس ہیں اور ہم ان کی شادی ہورین سے کر دیں گے کزالی کا وزوجنا ہم بہورین ہورین سے ان کی شادی کریں گے ہم اور ہر طریقے کا پھل ہر طریقے کا ایش و آرام وہاں موجود ہے یہ دونوں نفی ہے لفا کہتی نامنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی سورت کے اندر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان میں اگر کوئی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ہستی ایسی موجود ہے جو اس کائنات کی بنانے والی ہے اور میری وحدانیت کی اسے دلیل مل جائے گی غور کرے وقت نہار رات اور دن کے اختلاف کے اندر کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے اور یہ دونوں باقاعدگی کے ساتھ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ایک روشن ہے ایک تاریخ ہے ایک ٹھنڈا ہے اور ایک گرم ہے ایک پرسکون ہے تو ایک پر شور ہے دن کے اندر ہنگامے رہتے رات کے اندر سکون رہتا ہے رات کے اندر ٹھنڈک رہتی ہے دن کے اندر گرمی رہتی ہے دیکھو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں لیکن دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ایک نظام کے ساتھ ایک قاعدے کے ساتھ چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اپوزٹ ہونے کے باوجود یکسانیت لیے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کی بات دور کسی عظیم ہستی کے ہاتھ میں ہے یہ دونوں ایٹرینڈم نہیں چل رہے ہیں بلکہ ان کا اختلاف در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے اس کائنات کے پیچھے شکتی کے وجود کی دلیل ہے اور وہ ایک ہی ہے جو اس کائنات کے پیچھے اور ان تمام چیزوں کی بات دو جس کے ہاتھ میں تو اختلاف لہل و نہار اور اسی طریقے سے آسمان سے بارش اور موسموں کے جو تغیرات ہیں ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا اس کے بعد منکرین باس یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا استحالہ جو ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا اس کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آبا کو زندہ کر کے دکھاؤ یہ اعتراض کٹ حجتی کہتے ہیں اس کو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے یہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آبا کو زندہ کرو کلفاس فاس فاتو بھی آبا ان کو تم سو اگر تم اپنی دلیل کے اندر سچو تو ہمارے آبا اجداد کو لے آؤ زندہ کرو ان کو تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ باس بادل موت کا انکار کرنے والے یقین کے مرحلے میں نہیں ہیں صرف اچکل مار رہے ہیں انہوں ملا یا زنون یہ زن کے پلیٹ فارم پر ہیں اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے کوئی بتائے تو یہ زن ہی تو ہے بات نہیں سمجھ میں آئی ایک بار پھر سے کہتا ہوں بھائی زیادہ سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہمیں علم نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں مجھے معلوم ہے تجھے کیسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے کتنی پیاری دلی دی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے ہے ہے انہوں مل انہیں یقین یقین نہیں نہیں کے کے ساتھ کہہ سکتے زن پلیٹ فارم پر یہ خالی ان کا گمان ہے اور رہا یہ معاملہ کہ ہمارے آبا اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ اللہ نے یہ کہا کہا ہے کہ ہم متفرق طور پر وقتاً فوقتاً لوگوں کو زندہ کرتے رہیں گے نہیں اس کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے قیامت کا وقت اور جب قیامت واقع ہوگی تب مردوں کو زندہ کیا جائے گا اس سے پہلے نہیں اور اس سے پہلے اگر مردوں کو زندہ کر دیا جائے تو پھر امتحان کا کوئی معاملہ نہیں رہ جاتا ہر آدمی ہی مان لے آئے گا لہٰذا امتحان کا کوئی معاملہ نہیں رہتا اگر ہم مردوں کو زندہ کر دیں بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے باس بادل موت کے اوپر اور بتایا گیا کہ قیامت کے دن گنہ گار اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے بہت پریشانی کا عالم ہوگا وہ تراک انجافیہ سارے کے سارے لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے ایسا لگتا ہے جیسے کہ تھک گئے ہیں انتہائی میدان محشر میں کھڑے کھڑے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے نام اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا کسی کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا یہ اس پارے کا جسم تھا جو پیش کیا گیا اللہ نیک نیکمل اور اچھی سمجھ فرمائے الرحمن الرحیم حضرات گرامی یہ چھبیسواں پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے بت پرستوں سے قبر پرستوں سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ مجھے چھوڑ کر تم جن کی پوجا کر رہے ہو جن کی پرستش کر رہے ہو جن کے سامنے رکو کر رہے ہو جن کے سامنے سجدے گزار رہے ہو جن کے سامنے ڈنڈوت ہو رہے ہو یہ بتاؤ کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے ایک سوال دوسرا سوال کہ کائنات میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ انہوں نے بھی کہیں کائنات کا کوئی حصہ بنایا ہو سوالات دو ہو گئے انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے ایک اور کائنات میں کیا ان کی شرکت ہے دو اگر کہتے ہو کہ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے تو پروف پیش کرو دلیل پیش کرو اور اگر یہ کہتے ہو کہ کائنات میں ان کی شرکت ہے لاؤ دلیل لاؤ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقی اوپر سے آیت دیکھئے کتنی عجیب و غریب ہے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انظروا معرضون قل ارائیتم ما تدعون من دول اللہ ارونی ماذا خلقو دکھاؤ ہمیں کہ انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے ام لہم سماوات یا کائنات میں آسمانوں میں ان کی شرکت ہے اگر تم مانتے ہو کہ انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے بنایا ہے یا کائنات میں ان کی شرکت ہے تو ای بے کتاب امن قبل ہادہ اور آن کو چھوڑو اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں جو انبیاء کرام کے اوپر اتری ہیں کسی بھی کتاب کے اندر دکھاؤ اور اگر کتاب میں نہیں دکھا سکتے ہو نقلی دلیل نہیں پیش کرتے ہو نقلی دلیل یعنی کتابی دلیل کتابی دلیل نہیں پیش کر سکتے ہو نقلی دلیل نہیں پیش کر سکتے ہو تو او من علم ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اگر دلیل نقلی نہیں مل رہی تو دلیل عقلی لاؤ شرک کے موقف پر نہ تو دلیل نقلی موجود ہے اور نہ دلیل عقلی موجود ہے نقلی اور عقلی دونوں دلائل موجود نہیں ہے شرک کے موقع پر بات بالکل واضح ہو کر کے سامنے آ گئی کہ شرک کا موقع بالکل بے بنیاد ہے شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے آبا وزداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے اور شاہ عبد القادر کا وہ جملہ نہیں بھولتا کہ باپ کی دلیل کوئی دلیل نہیں ہوتی آبا وزداد کا رویہ کوئی دلیل نہیں بنتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ سن چکے کہ باپ نے غلطی کی تو باپ کی صنعت کیوں لاتے ہو تو ہم نے اپنے آب اوزداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرے یہ حقیقت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جو خالق ہو وہ مالک بھی ہوتا ہے بڑی عجیب و غریب حقیقت بیان کی جا رہی ہے نہیں سمجھے جو پیدا کرنے والا ہو وہی مالک بھی ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پیدا تو وہ کرے اور خزانوں کی کنجیاں باباؤں کو دے دے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے جو خالق ہے وہ مالک بھی ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پیدا تو وہ کرے اور خزانوں کی کنجیاں غیروں کو دے دے کہ تم جسے چاہو دو جسے چاہے نہ دو اور آخری چیز جو اس پوری بحث سے نکلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہی خالق ہے مالک بھی وہی ہے تو جب وہی خالق ہے وہی مالک ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے جبین نیاز کے سارے سجدے اسی کے لیے مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل پر اپنی خالقیت کو پیش کیا ہے شرک کے بے بنیاد ہونے پر اپنی خالقیت اور مالکیت کو استدلال میں ذکر فرمایا ہے میں خالق ہوں تو میں مالک بھی ہوں اور اس کائنات کے اندر میرے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی اور نہ کائنات میں ان کی کوئی شرکت ہے تو میں ہی عبادت کا مستحق ہوں میں جس کو چاہوں دوں میں جس کو چاہوں محروم کر دوں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلون کہ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے ومن اضل اس آدمی سے زیادہ ضلالت والا گمرہی والا گمراہ کون ہو سکتا ہے یدعو من دون الله جو شخص اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارے من من کے بارے میں عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ یہ زویل اقول کے لیے آتا ہے غیر ذیل اقول کے لیے استعمال نہیں ہوتا گویا کہ یہاں من کے اندر بت داخل نہیں ہے من کے اندر اسٹیچوز داخل نہیں ہے من کے اندر پتھر داخل نہیں ہے بلکہ من بولا جاتا ہے عقل والوں کے لیے شعور والوں کے لیے من جو ہے غیر زبیل اقول کے لیے بولا ہی نہیں جاتا ہے لفظ من بتا رہا ہے کہ یہاں بت مراد نہیں ہے یہاں اسٹیچوز مراد نہیں ہے بلکہ یہاں اولیاء کرام مراد ہیں شہداء اظام مراد ہیں انبیاء کرام اور صالحین اظام مراد ہیں تو جو ان کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے اور جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ ایسے ہیں کہ لا يستجیب لهم الى یوم القیامہ کہ ان کی بات کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے